بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نماز پر بات کریں گے اس طرح مرشد صاحب کا حکم ہوا کہ نماز کے فضائل اور نماز کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے اور اس سے اپنی بھی اصلاح ہو جائے تو اس سلسلے میں پہلے تو میں اردو زبان میں نماز کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا اور اس کے بعد انشاء اللہ تعالی انگریزی زبان میں بھی یہ طریقہ عرض کر دیا جائے گا تو اردو زبان میں اگر آپ نے نماز سیکھنی ہے تو میں اگر آپ کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہے تو اینڈرائڈ پہ ایک ایپ ہے نماز کا آسان طریقہ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اس پہ آپ کو بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ انفارمیشن مل جائے گی اسی طرح انگریزی میں ایپ ہے ہاؤ ٹو پرے تو اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں اور کس طرح سے نماز ادا کی جا سکتی ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں پہلے آپ کو سپیلنگ بتا دوں ایپ کے جو اردو میں ایپ ہے نماز اے اے ایم زیڈ اور آگے کا کے اے آسان کے سپیلنگ ہے A S S A A N اور اس کے بعد طریقہ ٹی اے آر آئی کیو اے تو نماز اللہ تعالی سے گفتگو کرنے کا نام ہے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس دنیا میں ایک ٹیسٹ بنا کے بھیجا ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے یہ دنیا تو یہ پوری زندگی ایک ٹیسٹ ہے جس طرح سے صورت الملک میں آتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم ٹیسٹ کریں لِنَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ احسن کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب اپنی ذات کو چھپا کے رکھا ہوا کیونکہ ٹیسٹ ہے ٹیسٹ میں کبھی اس طرح سے جو ہے وہ مکمل چیز دکھائی تو نہیں جاتی نا ٹیسٹ تو پھر ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اللہ چاہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں مکمل دی ہوئی ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہے ہے ہے ہے قرآن حدیث اس اس کو پڑھو پہ عمل کرو تو یہ اوپن بک ٹیسٹ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں چھپائی ہوئی ہیں اپنی ذات کو چھپایا ہوا ہے نظر نہیں آتا تو اس میں نماز کے اوپر جس طرح تو آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کے بارے میں میں تو اس میں وضو کا طریقہ بتایا تھا وضو کرنے کے بعد وضو تو ایک شرط ہے نا نماز کی پھر اس کے بعد آپ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بنا سنوار کے جس قدر ہو سکے کہ اچھے کپڑے پہنے ہوں صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں بہتر ہے کہ ٹوپی پہنی ہو ٹوپی نہیں ہوگی تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن بہتر ہے کہ ٹوپی پہنی ہو کہ اور ادب کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور سب سے پہلے نیت ہوتی ہے تو نیت میں زبان سے بھی ہو سکتی ہے دل سے بھی ہو سکتی ہے دل میں آپ نیت کر لیں کہ میں عشاء کی نماز کے فرض پڑھنے لگا ہوں میں عشاء کی نماز کی دو سنتیں پڑھنے لگا ہوں میں عشاء کی نماز کے دو نفل پڑھنے لگا ہوں میں عشاء کی نماز کے تین وطر پڑھنے لگا ہوں یہ دل میں نیت کر لیں یا پھر زبان سے نیت کر رہے ہیں اگر تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جس طرح قرآن میں آتا ہے واقعی مسلاتا وہ آت و زکاتا ورکاؤں مار را کی کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو ورک آؤ مار راکین اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو اس میں ایک تاکید ہے کہ نماز بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اب جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ جی میں اس امام کے پیچھے نماز کی نیت کرتا ہوں میں عشاء کی نماز کی فرضوں کی نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے اور خانہ کعبہ شریف کی طرف اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے میں نماز ادا کر رہا ہوں تو یہ نیت کر کے پھر آپ تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں اور کانوں تک اس طرح کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے بعد آپ ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں تو ہاتھوں کو باندھنے کا احناف کے نزدیک جو طریقہ ہے کہ وہ ناف پہ باندھے جاتے ہیں یا ناف سے تھوڑا سا نیچے اور اگر آپ ہنابلا کو فالو کریں تو آپ ناف سے تھوڑا سا اوپر بھی باندھ سکتے ہیں حنابلہ کو شافیہ کو تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بس یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھے جائیں پھر اس کے بعد سبحان عقل وہ بے حمد کا وہ ولا الہ قسم کا تعلیٰ کا اب جب آپ کے قدم ہیں وہ بالکل بہتر ہے کہ بالکل کعبے کی طرف اس کی جو انگلیاں ہیں پاؤں کی وہ کعبے کی طرف رخ کر رہی ہوں یہ زیادہ بہتر ہے اور دونوں جو آپ کے قدم ہیں ان کے درمیان چار انگلی کا فاصلہ ہو تقریباً لیکن اس میں بھی ظاہر ویریشن ہے تو ہم تو کسی اختلاف میں نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد آپ نے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز میں کہاں دیکھ رہے ہیں تو نماز میں آپ سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہیں اور ایک خاص پوائنٹ کو فوکس کر لیجئے تاکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے اور اس پوائنٹ کو دیکھیں اور جو آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں اس پہ فوکس کریں کہ سبحانک اللہم بحمدکا تبارک اسمکا کا جدکا بار الہ غیرک کہ یا اللہ تو پاک ہے سب تعریف تیرے لیے ہے اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری ذات عالی مرتبہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے شیطان مردود کی پناہ مانگنی اور اس کو پیچھے چھوڑ دینا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور بہتر ہے کہ ہر رکت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر آپ نے نماز کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی ہے تو وہ کافی ہے لیکن اگر آپ ہر رکت کے شروع میں بھی پڑھ لیں بھی ٹھیک ہے آپ نے الحمد شریف کے بعد سورت شروع کرنی ہے اس کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھ لیں حرج کوئی نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلی جو بسم اللہ ہے وہ پوری نماز کے لیے کافی ہوگی پھر اس کے بعد آپ نے وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو دعا مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں دعا کیا ہے اس دن اسرات المستقیم تو آپ آپ لیکن یہاں پہ اس دن اسرات المستقیم یا اللہ سیدھا رستہ دکھا یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں لیکن نہیں دعا سے پہلے آپ نے ادب کا اظہار کرنا ہے ادب اللہ تعالیٰ کا ادب ہے احترام ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پوری کائنات کے مالک سے بات کر رہے ہیں تو ادب رب العالمین سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو کہ تمام عالم کا اور تمام عالمین کا پروردگار ہے ان کو پالنے والا ہے پھر الرحمن الرحیم یہ تو بہت خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے بہت مہربان ایسا مہربان کہ وہ گناہ گار اور پاک باز اور مسلم غیر مسلم سب پہ یکساں مہربان ہے پھر اس کے بعد الرحیم الرحیم کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا تو وہ پھر خاص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والا ہوگا اس کو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا ان پہ اور اپنی رحم کے صدقے وہ اپنے رحم کے طفیل جنت میں داخل کرے گا تو یہ الرحیم کے معنی پھر مالک یوم الدین کہ وہ روز جزا کا مالک ہے تو سب سے پہلے آپ کا روزے جزا پہ کانسیپٹ ہونا چاہیے عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک روز اٹھائے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ روزے جزا کے عقیدے کے بغیر ہی نماز پڑھ رہے ہوں یہ نہیں ہو سکتا پھر ایا کا نابود یا کنستان یا اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں پھر اب یہ ساری تمہید تھی اس تمہید کے بعد آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں اہتن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے غیر المغضوب علیہ اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے ولدعالین اور جو راستے سے بھٹک گئے ان کے پیچھے بھی نہیں ہمیں چلانا تو ایسے لوگوں کے پیچھے چلانا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تو کون تھے تھے پیغمبر پیغمبروں کے بعد بعد نبیین نبیین اور اور اس کے یعنی پیغمبر ہو گئے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پھر اس کے بعد صدیقین صحابہ ان کے نقش قدم پہ چلا پھر اس کے بعد اپنے کہنا ہے کہ جی جو ہیں تابین تبا تابین پھر شہدا جو شہید ہو گئے لوگ ان کے نقش قدم پہ چلا پھر صالحین اولیاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دوست تمام لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اللہ تعالیٰ کی دوستی اختیار کی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کیا اس میں صالحین میں سب آ جائیں گے جو اولیاء اللہ ہیں جو طریقت کی راہ پہ چل کے ولی بنے وہ بھی آ جائیں گے اور جو جو طریقت کی راہ پہ نہیں چلے لیکن بہت سالے تھے وہ بھی آ جائیں گے تو ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہوا کتنے بڑے بڑے نام ہیں شیخ عبد القادر چیلانی رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حسنین کریمین حضرت علی رضی اللہ عنہ جتنے بھی صالح لوگ تو ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلا اور سیدھی راہ ایسی جو سیدھی اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے تو یہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اب آپ تو ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ اس تو آ ایک دم اس طرح سے آپ سے باتیں تو نہیں کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ جو اوپن بک میں نے دی ہوئی ہے وہ میری ہی تخلیق کرتا ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اس طرح سے اللہ کی مخلوق نہیں ہے اس پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز پہ بڑا سٹینڈ لیا تھا اور بڑے انہوں نے ظلم و زیادتی برداشت کی تھی تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو آنسر مل جائے گا کہ کس طرح سے سرات مستقیم پہ چلنا ہے تو آپ کوئی بھی قرآن کی کچھ آیات تلاوت کریں گے مثال کے طور پہ صورت الاخلاص تلاوت کرتے ہیں اور کوئی بھی صورت تلاوت کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے اللہ و تو اب بسم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں بے شک شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے یعنی نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کا باپ ہے ولم یق کفو نحت اور اس اس کا کے جیسا کوئی اس کا کوئی ہمسر نہیں تو اس طرح کوئی بھی آپ آیت پڑھ لیں اور اس میں آپ کو سرات مستقیم کی طرف چلنے میں سہولت میسر آئے گی کہ کس طرح سرات مستقیم پہ چلنا ہے اس کے بعد آپ نے رکو میں جانا ہے تو رکو میں جاتے ہوئے پھر آپ نے کے رکو میں گئے اور آپ نے اپنے جو گھٹنے ہیں ان کو پکڑ لینا ہے ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے بازو آپ کے بینڈ ہو سکتے ہیں اور کمر کو جھکا کے تو سیدھا کر لیں اس طرح سیدھا کر لیں کہ کمر کے اوپر اگر گلاس رکھا جائے تو پانی نہ گرے یعنی جتنا ہو سکے ایسے اس میں سستی نہ کی جائے جتنا آپ چکا سکیں آسانی کے ساتھ اس کو اس حد تک ضرور چھکائیں اور بہتر ہے کہ کمر بالکل فلیٹ ہو جائے اگر آپ کر سکتے ہیں ایسا تو اس میں آپ پھر دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہ وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو عظیم ہے بھی آپ صرف عظمت کی بات کر رہے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے تو میرا رب پاک ہے جو کہ عظیم ہے اور حسن المسلم میں آپ جائیں تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہم اور اس کے لیے ساری تعریف ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی العظیم بے سبحان ربی العظیم بے یہ پڑھ کے اور بھی دعائیں ہیں تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے سمی اللہ لمن حامدہ پڑھنا ہے رکو میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے جو فقہ شافیہ ہے فقہ حنبلیہ ہے اس میں رفع یدین بھی کرتے ہیں لیکن ہم چونکہ حنفی ہیں تو ہم عموماً نہیں کرتے اور یہ تفصیل کا مسئلہ ہے اس میں کوئی یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے پھر اس کے بعد اب آپ رکوع کے بعد کھڑے ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا وہ آپ نے کہنا ہے کہ جی الحمد دونوں طرح ٹھیک ہے ربنا لک الحمد کہہ کے اس کے آگے پھر لمبی دعا وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ حسن مسلم میں دی ہوئی ہے لیکن کم از کم یہ ہے کہ ربنا لک الحمد تھوڑا آپ نے اور زیادہ کہنا ہے کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ کہہ کے تو آپ نے اب اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں یہ یہ انسان کی معراج ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر جاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر گئے تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو صرف عظیم نہیں کہہ رہے اس سے بھی اونچا ایک ورڈ ہے سبحان رب اللہ کہ وہ سب سے اونچا رب ہے سب سے اونچا رب ہے اور وہ پاک ہے یعنی میرا رب جو سب سے اونچا ہے سب سے اعلیٰ ہے وہ پاک ہے اور سبحان ربی اللہ و بحمد اور اس کے لیے ساری تعریف ہیں اور بھی دعائیں ہیں کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کم از کم تین دفعہ سبحان رب العلیٰ یا سبحان رب العلیٰ بحمد پڑھا جائے تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے تو سجدے کے بعد آپ بیٹھے اور کم از کم اتنی اتنا وقفہ دیں اس میں رب اغفر فرلی رب اغفر فرلی پڑھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ فوراً ہی دوسرے سجدے میں چلے گئے اتنا وقفہ دیں کہ جس میں آپ دو دفعہ لی رب اغفر لی یہ آپ کہہ سکیں تو اس میں اور بھی لمبی دعائیں ہیں لیکن ہم نے تو دین کو آسان بنانا ہے اور جو جس کی ہمت ہے کہ وہ لمبی دعائیں پڑھ سکے وہ ضرور پڑھے لیکن ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں آسانی اسی میں ہے کہ دو دفعہ آپ نے کہہ دیا رب اغفر لی بس پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں گئے اب نماز میں آپ گڑ گڑائیں قیام ہو رکوع ہو سجود ہو گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہی ایک درجہ احسان ہے کیونکہ ہم ایک اگر طریقت کی راہ میں چل راہ پہ چل رہے ہیں تو ہم نے درجہ احسان تک جانا ہے تو نماز کو خوبصورت بنانا ہے اور پڑھ تو سارے رہے ہیں نماز لیکن اگر ہم اس تصور پہ آ جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس تصور پہ اگر آپ جائیں گے تو یہ ایک احسان کا درجہ ہے تو یہ تصور اپنے اندر پیدا کریں کعبے کا تصور لے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ سامنے ہے اور اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں سبحان ربی العالی پھر آپ بھی اور عربی میں کوئی اور دعائیں آپ مصنون دعائیں مانگنا چاہیں وہ بھی مانگ لیں اوکے مقصد تو یہی ہے نماز کا کہ اپنے لیے آپ نے دعائیں مانگ لی ہیں تو آپ مصنون دعائیں مانگیں اگر آپ کے پاس ٹائم ورنہ تین دفعہ سبحان رب پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں گے پھر اس کے بعد آپ اگلی رکت بھی اسی طرح پڑھیں گے پھر آپ نے دو رکتوں کے بعد تشہد کرنا ہے اور اگر دو رکتوں والی نماز ہے تو تشہد پڑھ کے تو نماز تو سلام پھیر دینا ہے اللہ للہ سلامات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ السلام علی کھڑی کرنی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ انگلی واپس لے اس میں سب سے پہلے تو آپ نے تحیات اللہ والصلوات والطیبات اللہ تعالیٰ کے لیے ساری جانی مالی عبادتیں اور اچھی پاکیزہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجنی ہے اور بہت ادب کا مقام ہے کہ آپ کس بزرگ ہستی اور کس بڑی ہستی کے کے, کے حضور میں آپ سلام پیش کر رہے ہیں السلام علیکہ کا ایوہن نبی کتنا ادب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ النبی یعنی ادب کے ساتھ بلا رہے ہیں یا نبی نہیں کہہ رہے بلکہ ایوہن نبی کہہ رہے جو کہ زیادہ ادب کا طریقہ رحمت اللہ وہ برکات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں اس کے بعد السلام علینا پھر سلامتی ہم پر ہوں ہم جتنے لوگ جماعت میں کھڑے ہیں عباد اللہ صالحین اور پھر جتنے صالح لوگ گزرے ہیں سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو اور اس کے بعد أشهد أن لا إله إلا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسول کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ آپ ہر نماز میں آپ اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں تو یہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہم لوگ خدا نخواستہ کبھی کوئی کوئی کفری کلمہ ادا ہو جائے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے ہم ناشکری کر دیے اللہ تعالیٰ کی تو اس سے بھی انسان وہ ایک کفر کے معنوں میں آ جاتی ہے کفر نہیں ہوتا انسان اس سے لیکن یہ کہ وہ ایک کفریہ ہوتا ہے تو کسی نے آپ کو کوئی کہا کہ جی نماز پہ چلو یہ کیا آپ نے کہہ دیا نہیں تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں سے ایک انسان نادانستہ طور پہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے بالکل نہ نہ جانتے ہوئے آپ نے ہر نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں نا اشد اللہ اللہ و اشد اللہ محمد عبدہ و رسول اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہتے ہیں تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو اپنا کلمہ طیب کا ورد کبھی کبھی کرتے رہا کریں دن میں سو دفعہ پڑھ لیا تو یہ اب نماز میں آپ نے اس طرح سے یہ اپنے ایمان کی تجدید کرنی پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اگر آپ کی دو رکتوں کی نماز ہے دو رکتوں کی نماز نہیں ہے تو پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے کھڑے ہو کے آپ نے پھر وہی کرنا ہے اگر آپ کی فرض کی نماز ہے جو اور فرض نماز ہے تو اس میں تیسری چوتھی رکت میں آپ الحمدللہ پڑھ کے تو ولد آمین پڑھ کے اس کے بعد آپ رکو میں چلے جائیں گے اور پھر سجدے میں اور پھر اس کے بعد یعنی صورت نہیں پڑھنی لیکن اگر آپ کی سنتیں ہیں نفل ہیں تو آپ نے ہر رکت میں صورت پڑھنی ہے اور آخر میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے دو دو تیسری رکت پڑھی چوتھی پڑھی اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسی طرح بیٹھنا ہے یعنی اگر تین رکت کی نماز ہے تو تین تین آخری رکت کے بعد جو بھی آخری رکت ہوگی پہلے دوسری رکت کے بعد اس کے بعد آخری رکت کے بعد تین رکت کی ہوگی تو تیسری رکت کے بعد چار رکت کی نماز ہے تو چوتھی کے بعد آپ نے پھر پڑھا ہے کہ جی وہی اتحیات اللہ وسلوات و طیبات السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین اشد اللہ الہ اللہ اشد محمد عبدہ رسول اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی سنوا دے درود شریف اور اللہ تعالیٰ سارے درود شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے پیش کر دیتا ہے اور فرشتے پیش کر دیتے ہیں تو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اس میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے حمید اور مجید سب سے زیادہ تعریف کرنے والا تعریف تعریف کیا جانے والا اور سب اور سب سے زیادہ بزرگی والا اللہ تعالیٰ ہے پھر اس کے بعد برکت والا درود اللہ بارک علی محمد والا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا علی ابراہیم ان حمید مجید پھر آخر میں آپ نے دعا پڑھنی ہے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں رب جالنی زیادہ تر پڑھی جاتی ہے رب جالنی مقیم الصلاتی اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا ومن ضروریتی میری اولاد کو بھی جو ہے وہ نماز قائم کرنے والا بنا رب بنا تو قبل دعا اللہ تعالیٰ جی میری دعا قبول کر لیجیے ربنا اغفر لی ولی والدیا اللہ تعالیٰ جی میرے مغفرت فرمائیں میرے والدین کی مغفرت فرما دیں اور گڑ گڑا کے آجزی کے ساتھ دعا مانگی والمؤمنین یوم یقوم صاحب اور سارے مسلمانوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں یوم یقوم صاحب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے پھر آپ ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار یہ آپ نے پڑھنا اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے اس طرح السلام علیکم ورحمت اللہ اور نظر آپ نے کندوں کی طرف ڈالنے کی ادھر ادھر نہیں دیکھنا پھر اس کے بعد دوسری جگہ السلام علیکم ورحمت اللہ نظر آپ نے اگین کندھے کی طرف ڈال دیں اگر امام کے پیچھے ہیں تو پہلے امام کو سلام پھیرنے دیں یا کم از کم امام کے ساتھ پھیریں امام سے پہلے نہ پھیریں یہ ضروری ہے کوئی بھی چیز امام کے یا ساتھ ہو یا امام کے فوراً بعد ہو امام سے پہلے کوئی چیز نہیں کرنی یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ ایک امیر ہے اس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے اب نماز میں کس طرح سے ہاتھ باندھنے ہیں وہ آپ کو ایپ میں بھی مل جائے گا اور کہاں پہ ہاتھ رکھنے ہیں تو بہتر یہ جس طرح سجدے کر رہے ہیں تو آپ کے جو دونوں بازو ہیں وہ رانوں سے بھی علیحدہ رہنے چاہیے پیٹ سے بھی علیحدہ رہنے چاہیے اور زمین سے بھی علیحدہ رہنے چاہیے آپ کی جو کوہنیاں ہیں ہاں آپ کا ہاتھ تو ظاہر ہے زمین پہ لگے گا صرف پاؤں بھی آپ کے زمین پہ ہوں گے اور انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی پاؤں کی اور ہاتھوں کی بھی تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے سجدے میں اور اسی طرح جب آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی انگلیاں اس طرح کر کے آپ کی جو ٹانگیں ہیں ان کے اوپر ہوں گی اور تھوڑا سا وہ آگے گھٹنے پہ بھی آ سکتی ہیں تو یہ سارا ہم نے نماز کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا ہے آپ مزید معلومات کے لیے جو دو ایپس میں نے ذکر کیے ہیں جو نماز کا آسان طریقہ اور ہاؤ ٹو پرے اس کو آپ اپنے فون پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اگر کوئی دشواری ہے اور اس کے تحت آپ نماز پڑھیں اور پھر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے حق میں بھی دعا کریں کامران اصغر میرا نام ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ذکر ہے ورد ہے وہ کثرت سے کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہیں اور باوضو رہ کے یہ کام دونوں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و علی وسلم اور خلوص سے دل کے ساتھ کریں اور لوگوں کے لیے اچھے بن جائیں نماز کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اچھے بن جائیں معاشرے کو کے لیے معاشرے کو ہم جنت بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو وما علينا إلا البلاغ